موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اور آج وہ عزم وہ حوصلہ وہ جذبہ وہ فکر وہ احساس عملی شکل میں دار الفلاح کی طرف سے موجود ہے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے جو یہ سعادت عطا کرتا ہے جو یہ ہمت عطا کرتا ہے وہ ہمت وہ جذبہ اللہ کرے جوش جنو میں اور اضافہ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کوشش ہی لگائی ہے وہ اللہ سلیل انسان اللہ ماسا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی امن اراد الآخرہ وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا جو تم میں سے آخرت چاہتا ہے جس کا آخرت کا ارادہ ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مؤمن بھی ہے اللہ اس کی کوششوں کی قدردانی کرنے والے ہیں اللہ اس کی کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے آپ احباب کا آنا اور تعاون کرنا اور دعوت دینا اور ترغیب دلانا بھی کچھ کم سعادت کی بات نہیں ہے یہ سعادتیں ہر ایک کے حصہ میں نہیں آتی لوگ دنیا کے دندوں میں مصروف ہیں اور کچھ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں انسان اشرف المخلوقات کہلواتا ہے مگر دین کے کام میں بہانے ہی بہانے پیش کرتا ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں جسم کو سکون تو پچایا جاتا ہی رہتا ہے کچھ میں بھی اللہ کے دین کا کام کر جاؤں کچھ میں بھی حصہ ڈال لوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پاس قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے اللہ کے پاس کہیں ندامت کے آنسو نہ بہانے پڑ جائیں کہ میں آیا کس لیے تھا اور لے کے کیا جا رہا ہوں محترم بھائیو آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں ایسی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جو اللہ والوں نے سجائی ہوتی ہیں اور جب انہیں وہ مجلس اور محفل مل جاتی ہے تو وہ مجلس کے اختتام تک فرشتے وہی رہتے ہیں اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سارے شرکا کے نام فرشتے اپنے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرشتے ایک ایک آدمی کا نام سب کے نام اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں اللہ علم ہونے کے باوجود محبت سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے وہ تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے وہ تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا ہوا تو نہیں ہے کہا اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کہا پھر ساری زندگی اللہ تیری حمد ہی بیان کرتے رہے تیری عظمت ہی کو بیان کرتے رہے تیری صناح کا تذکرہ ہی کرتے رہے اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے وہ جہنم سے ڈر رہے تھے اور خوف کھا رہے تھے تو آسمان کا رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے آگ کو دوزہ کو سانپوں بچھووں کو جہنم کی آگ کو دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں کہ پھر ساری زندگی جہنم سے ہی مانگتے رہے دوزہ کے عذاب سے ڈرتے ہی رہے اللہ تیسرا سوال کرتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے تیری جنت کو پانے کی تمنا کر رہے تھے اللہ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں اس کے باغ اس کی بہاریں اس کی لذت اس کا آرام اس کا سکون اگر دیکھ لیں کہ یا اللہ پھر ساری زندگی وہ جنت کا سوال ہی کرتے رہے تو آسمان کا رب خوش ہو کے کہتا ہے یا ملائکتی اشہدو قد وفرتو لہو میرے فرشتے اس بات کے گواہ ہو گئے اس مجلس میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا فرشتے کہتے ہیں یار یار وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے جو بس دیکھنے کے لیے آئے تھے تو آسمان کا رب اتنا رحیم کریم ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی محفل میں آنے والے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا احباب بھائیوں اور بہنوں آج کا یہ درس آج کی یہ نصیحت بڑے ہی اہم موضوع پر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے لاتعداد نعمتیں ہیں ان گنت ہمارے پاس رب کی نعمتیں ہیں سورت ابراہیم میں آتا ہے لَا سوا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے بلکہ آسمان کے رب نے کہا فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا بلا رب کی کس کس نعمت کو جٹ لاؤ گے چاہیے تو یہ تھا ہم شکر ادا کرتے تاکہ نعمتیں ہمیں اور ملتی لَاِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا مگر آج کے انسان نے اللہ کی نعمتیں لی زمین کا تحفہ سمندروں کے تحفے پہاڑوں کے تحفے جانوروں کے تحفے جسم و جان کے تحفے اللہ رب العزت سے لے لیے لیکن نہ شکری لیکن گناہ لیکن نہ فرمانی چاہیے تو یہ تھا متی ہوتے فرما بردار ہوتے تابے دار ہوتے اللہ کا حکم مانتے مگر ہم میں سے اکثریت اور ہٹ درم ہے اپنی مرضیاں کرتی ہے نیمتی اللہ کی لے کر استعمال اپنی مردی کا ہوتا ہے آؤ سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دلوں پر کہیں تالے تو نہیں لگ گئے کیا ہمارے دلوں نے سوچنا سمجھنا تو چھوڑ نہیں دیا کہیں قرآن کی آیت ہم پر فٹ تو نہیں ہو رہی ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پہ موہریں لگ گئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب بن کیا یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں دوستو اعلان تو بڑا واضح ہے روئے زمین کے سب انسانوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان اللہ یاد رکھو اگر تمہاری غلطیاں بڑھ گئی اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے اگر تمہاری نافرمانیاں بڑھ گئی اگر تمہاری بغاوتیں بڑھ گئی تو آسمان کا رب بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ تمہیں پھر توبہ کی توفیق نہیں دے گا پھر اللہ دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دے گا آج ہمارا دل دین کی طرف کیوں نہیں آتا آج ہمارا دل نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آتا آج ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا آج ہمارا دل رب کے لیے صاف کیوں نہیں ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہم پتھر دل تو کہیں نہیں ہوگے کہیں ہمارے دل اتنے سخت تو نہیں ہوگے فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسيا انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑے ایک وعدہ ہم نے ہزار وعدے توڑے صبح سے لے کے شام تک ہم وادی توڑتے ہیں دنیا بھر کے وعدے پورے کرنے والے آسمان کے رب کے وعدے کون پورے کرے گا کائنات کے وعدے مال کے کائنات کے وعدے اس نے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا بے ربکم کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں سب نے کہا تھا بلا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے آج ہم نے کس کس کو رب بنایا ہوا ہے دل کو رب بنایا ہوا ہے ڈالروں کو رب بنایا ہوا ہے عہدوں کو رب بنایا ہوا زمین کو رب بنایا ہوا اقتدار کو رب بنایا ہوا حکمرانوں کو رب بنایا ہوا امریکہ کو رب بنایا ہوا یہودیوں کو سلیبیوں کو ملک و وطن کو رب بنایا ہوا ہے کتنے وعدے توڑے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل پتھر کے اس لیے ہو گئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو وعدے توڑے ان پر ہماری طرف سے لانتیں آتی ہیں ان کے دلوں کو ہم پتھر کا بنا دیتے ہیں قرآن پڑھو پہلا پارا ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة اتنی نافرمانیاں تم نے کی انسانوں پھر تمہارا دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بعض پتھر بھی تو رب کے ڈر سے ٹوٹ جاتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَكَّكُ فَيَخْرُدُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ بعض پتھر بھی رب کی حیبت سے رب کے روب سے ڈر کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ انسان اتنا غافل ہے اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ پھر بھی رب سے نہیں ڈرتا کہیں ہمارے دلوں کی زمین بنجر تو نہیں ہو گئی آسمان سے بارش آتی ہے کوئی زمینوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے خود بھی اور لوگوں کو بھی اور کوئی زمینوں کو خود فائدہ نہیں ہوتا گڑے بن جاتے ہیں دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور کوئی زمینیں ایسی ہیں جو خود بھی فائدہ نہیں لیتی کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتی دل مرکز ہے ہر چیز کا حدیث میں آتا ہے اللہ ان جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو اگر یہ دل صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب اور قیامت کے دن اس دل سے بھی پوچھا جائے گا ان السمع والبصر والفوات کل اولئک کان عنہ مسئولا بتا تو کیا کرتا رہا بتا تیرے جذبات کیا تھے اس دل سے بھی پوچھا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا الى الى الى صوركم ولا اجسامكم قلوبكم ومال اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو دل میں آتا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے آؤ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس دل کے ٹکڑے کی کتنی قسمیں ہیں اور ہم کس کھاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اس دل کی پہلی قسم نفس کی پہلی قسم یا ایتوہ النفس ارجعي إلى ربك راضیت مرضیہ مطمئن نفس مطمئن دل نہ گناہ کرتا ہے نہ غلطی نہ فرمانی بھی نہیں کرتا ضد بھی نہیں کرتا بغاوت بھی نہیں کرتا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے حلال روزی کماتا ہے خیر والی بات کرتا ہے دعوت کا کام کرتا ہے جہاد میں حصہ لیتا ہے حق کو بیان کرتا ہے سچ کی دعوت دیتا ہے خیر کے کام کرتا ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں دین اسلام پہ عمل کرنے والے اے مطمئن نفس مرضیہ چل اپنے رب کے پاس رب تجھ پر راضی تو رب پر راضی مطمئن نفس کہاں ہمیں میسر ہے وہ صحابہ تھے وہ انبیاء کرام علی السلام تھے جن کو مطمئن نفس ملا ہوا تھا اللہ کو یاد کرنے والے تھے اللہ سے محبت کرنے والے تھے وَدْخُلِ فِي فی عبادی وَدْخُلِ جنتی میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تمہیں اعزاز دے دیا ہے میں نے تمہیں مرتبہ دے دیا ہے چاہیے تو یہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو اور اگر ان میں نہیں اگر ان میں نہیں تو پھر دوسرے نفس کی قسم سن لو کم از کم اس میں تو ہمارا شمار ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس نفس اللہ نے اس نفس کی بھی قسم کھائی ہے جو ملامت کرنے والا ہے میں نے نماز کیوں چھوڑی میں نے گناہ کیوں کیا میں نے فلمیں کیوں دیکھی میں نے گانے کیوں گائے اور سنے میں نے بے پردگی کا اظہار کیوں کیا میں نے نشہ کیوں کیا جوا کیوں کھیلا سود کیوں کھایا رب کی نافرمانی کیوں کی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا میں مر چکا ہوتا اس سے بہتر تھا میں زمین میں دفن ہو چکا ہوتا رب کی نافرمانی تو نہ کرتا میں بغاوت تو نہ کرتا میں ضد تو نہ کرتا میں سرکشی تو نہ کرتا ملامت کرنے والا نفس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے اگر کہیں بھول کے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرنے والے ہیں ہیں وہ وہ معافی مانگنے والے استغفار کرنے والے ہیں ہم سے تو توبہ بھی نہیں ہوتی ہم تو معافی بھی نہیں مانگتے ہم تو گناہوں پہ پچھتاتے بھی نہیں ہم تو گناہوں پہ روتے بھی نہیں ہم تو گناہوں پہ سسکیاں بھی نہیں لیتے ہم تو اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے انسان سوچ یا ایوہ الانسان ما بے کل الکریم آسمان کی چھت کے تلے اپنے رب کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کیا تجھے پتہ نہیں رب نے تجھے کتنے تحفے دیے رب نے کتنی پیاری شکل دی رب نے قرآن کا تحفہ دیا رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کا تحفہ دیا امام المتقین کا تحفہ دیا خاتم النبیین کا تحفہ دیا سید الاولین والآخرین کا تحفہ دیا شعف محشر کا تحفہ دیا خطیب کائنات کا تحفہ دیا امام المتقین کا تحفہ دیا شعف محشر کا شفیع الموحدین کا فاتح ابواب الجنہ کا تحفہ دیا ساری زندگی شکر ادا کرتے رہتے کبھی حق ادا نہ ہوتا آپ فرمایا کرتے تھے میرے امتیو ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے کتنے رب نے تحفے ہم کو دیے کتنے رب نے ہم کو اعزاز دیے ہم ملامت بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ رب کی زمین پر بغاوتیں کرتے ہیں غیر اللہ کے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں اللہ کے قانون کی پامالیاں کرتے ہیں ہمارے گھروں میں شیطان رہتا ہے ہمارے گھروں میں رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں جسم صبح و شام اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے اور یہ دل سب سے بڑا رب کا دشمن بنا ہوا ہے سوچ ہی کندی رکھتا ہے پھر بھی ملامت نہیں تیسرے نفس کی قسم ہے ان نفسا تم بسو ہر وقت گناہ پر ہی امادہ کرتا رہتا ہے کون سا گنا کرنا ہے اب کون سا گنا کرنا ہے گناہوں کی تلاش گنا کہاں ہوتا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں ہر گناہ کی محفل میں نظر آئے گا مسجد میں نہیں دینی پروگرام میں نہیں دینی مجلسوں میں نہیں دروس میں نہیں گناہ والی محفل میں نظر آئے گا چوکوں میں چوراہوں میں نظر آئے گا جہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں رقص ہو رہے ہیں موسیقی ہو رہی ہے بے حیائی ہے فاشی ریانی ہے سودی کاروبار ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہاں نظر آئے گا سب سے بڑی اس کی گردن ہوگی اپنے نفس کی پوجا کرنے والا افرائیتا من اتخذ الہ ہوا یہ تو اپنے نفس کا ہی پجاری بن گیا ہے بے شک ہمارے دل کو بڑے زنگ لگے ہوئے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کلر کلو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر ہم نے مہریں لگا دی دلوں کو زنگ لگ کیوں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیوں مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا آخر قرآن پڑھنے میں جی کیوں نہیں لگتا آخر قرآن پڑھنے میں سکون کیوں نہیں ملتا لذت کیوں نہیں ملتی فلم دیکھے تو مزہ آئے قرآن پڑھے تو مزہ نہ آئے اس دل کو تو پکڑ کے باہر پھینک دینا چاہیے اس دل کے تو ٹکڑے کر دینا چاہیے جس دل کو گانے تو پسند آئے قرآن پسند نہ آئے اس دل کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے دل اللہ کا قرآن کہتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا دل تو ہے مگر سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں صلاحیت نہیں ہے دل کی بیماری فی مرادل اس دل کو گندگی لگی ہوئی ہے برائی ہے بیماری ہے دلوں میں بیماریاں ہیں فزادہم اللہ مرضا رب نے ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی دل بھی اندھا ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے فلا تھا کو لوب ان کی آنکھیں اندھی نہیں ان کے دل اندھے ہو گئے یہ دل ٹیڑھا پن آ گیا ہے ترچا چل رہا ہے فلم مزاگو ازاغ اللہ کو جب یہ دل ٹیڑھا ہوا رب نے بھی اس کو ٹیڑھا کر دیا دل میں شک کی بیماری قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں دل میں شک کی بیماری آ گئی لاہی یہ دل اتنا غافل ہو گیا ہے حق سے بھی دور ہو گیا ہے حق سے بھی غافل ہو گیا ہے یہ دل مذاق کا عادی بن گیا ہے داڑی والے کو مذاق نماز والے کو مذاق خیر کی بات کرنے والوں کو مذاق دینی کام کرنے والوں کو مذاق یہ دل بادل چھا گئے اس کے اوپر اندھیرہ ہو گیا ہے اور حدیث میں آتا ہے ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسال الله ان يجد الايمان في قلوبكم جس طرح کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے یہ دل بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے اس کو جلدی جلدی صاف کر لیا کرو کپڑے صاف کرتے ہیں دلاتے ہیں صفائی کرواتے ہیں جسم کی صفائی کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں اور کبھی دل کی صفائی کا بھی سوچا اس کو بھی صاف کرنا ہے اس دل میں تو شرم و حیا نہیں رہی اے ظالم شیتا جب شرم ہی نہیں رہی حیا ہی نہیں رہی ہر وقت بغاوت اذان ہو رہی ہے گانے لگے ہوئے ہیں نماز کا ٹائم ہے گانے لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آسمان رحمت پہ آیا ہوا ہے اللہ آسمان رحمت پہ کہتا ہے مانگ مجھ سے میں دیکھنے کے لیے تیار اللہ عطا کرنے کے لیے تیار اور یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ گانے سن رہے ہیں یہ برے کاموں میں لگا ہوا ہے اس دل میں میں شرم و حیاء نہیں رہی یہ دل دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو گیا اس کو رب کی محبت نہیں چاہیے پیسہ دولت ڈالر بس دنیا کے پیچھے لگا ہوا اور کمالو اور کمالو سچ کہو تو یہ دل کالا ہو گیا ہے ایک نکتہ پڑتا ہے ایک گنا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا جب بندہ توبہ نہیں کرتا صبح سے لے کے شام تک گنا کر کر کے تھک جاتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے دل پر سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں اور دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کی توفیق نہیں اللہ دیتا آؤ اپنے اس دل کا محاسبہ کرے آؤ بہنوں اور بھائیوں اپنے اس دل کی اصلاح کرے آؤ احساس پیدا کریں ہمارا یہ دل بے لگام ہو گیا ہے یہ دل بے قابو ہو گیا ہے یہ دل اپنی مرضی کرتا ہے یہ دل اللہ کو للکار رہا ہے کس کو اے دل تیری کیسے تو رب کو للکارے تو اللہ رب العزت سے دشمنی کرے اس دل کو سمجھاؤ کس سے ٹکراؤ کر رہا ہے اس دل کو بتاؤ رب ٹکرانے کے قابل نہیں رب تو پوجا کے لیے ہے رب تو عبادت کے لیے ہے اس دل کو سمجھاؤ یہ باغی بن گیا ہے یہ تاغی بن گیا ہے اس دل کو کہو تو اتنا بڑا نہیں ہے تو کس کے سامنے کھڑا کر رہا ہے کوئی احساس کوئی فکر کوئی انسان کو سوچ اس دل کو کہو اس دل کو خود سمجھاؤ اس دل کو خود بتاؤ تیری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تو بھی عذاب میں پس جائے اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ لَيُمْبَزَنَّ فِي الْحُتَمَ وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْحُتَمَ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَ اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَ وہ آگ جو بڑکائی گئی ہے اس دل پر پھینکی جائے گی کیا بنے گا اس دل کا آج مردیاں کرتا ہے خاشے پوری کرتا ہے نشا کرے گا جو مردیاں کرتا ہے کل آگ کو برداشت کر لے گا اس دل پہ کیوں نہیں روتے اس دل پہ ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا اس دل سے کہو تیری وجہ سے تلفہو وجوہہم النار تیری وجہ سے میرا چہرہ بھی جلسایا جائے گا تیری وجہ سے میری چمڑیوں دیڑ دی جائے گی بطر المجرمین یوم دیم مکررین فی الاسواد سرابیلو من کتران تکشا وجوہ من جکڑا ہوگا انسان اس دل کی مخالفتوں کی وجہ سے بغافتوں کی وجہ سے و تکشا وجوہ من گندک کی کمیز پہنائی جائے گی اور آگ پورے چہرے کو جلسا کے رکھ دے گی ہر صورت ابراہیم میں آتا ہے جہنم اور اس کا اس غافل لوگوں کو دل کی اپنی منوانے والوں کو مرضیاں اپنی کرنے والوں کو کتنی مرضیاں کرتے ہیں کر لیں اس کا ان سدید ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا ریشا کھولتا پانی پیلے گا قرآن پاک میں تی آتا رہا ہو گوٹ گوٹ کر کے پیے گا تو پھر بھی نگل نہیں پائے گا آج شوق پورے کرتے ہو نا اپنے جو دل میں آیا کر لیا گناہ غلطیاں نہ فرمانیاں مجھے کون پوچھنے والا مجھے کون روکنے والا مجھے کون ٹوکنے والا وہ آتی علم کل مکان چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی مگر موت آئے گی نظر آ رہی ہوگی جیسے اب بھی میں مرا اب بھی میں مرا مگر موت نہ آئے گی ورا ہی عذاب الغلیظ بلکہ اس سے بھی خطرناک عذاب مسند احمد کی حدیث ہے سر کے اوپر کھولتا پانی پھینکا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ میں گھس جائے گا اور پیٹ میں آیا ہوا پانی پیٹ کے ساری آنتیں تو ڈالے گا کاٹ ڈالے گا اور پیٹ کے نیچے قدموں کے پاس گر پڑے گا یہ مسلسل عذاب ہوگا اپنی مرضی کرنے والوں کو اس دل کو سمجھاؤ عذاب بڑے خطرناک ہے دل تو صحابہ کے تھے دل تو ابرار کے تھے صحابہ ابرار کے تھے فی قلوبہم الایمان جن کے دلوں میں رب نے ایمان لکھ دیا تھا کیوں انہوں نے گھر پہ ماں پہ باپ پہ برادری پہ کنبے پہ قبیلے پہ دولت پہ مال پہ زمین پہ جغیر پہ کس کو ترجیح دی تھی اللہ کو ترجیح دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی تھی اللہ قلوبہم لتقوی رب نے ان کے دلوں کا امتحان امتحان لے لیا تھا بدر کے میدان میں امتحان ہو گیا تھا جاننے پیش کرنے والے قربانیاں دینے والے رب نے ان کو کامیاب کر دیا تھا اور دل تو کابن مالک کا تھا پچاس دن کا بائی کٹ ہوا غزبہ تبوک سے پیچھے رہنے پر کافروں کا خات آیا کاب ہمارے پاس آجو ہم تمہیں عہدہ دیں گے کہا ان کا خط بگڑا جلتے تنور میں پھینکا کہا مدینے والے کی نوکری کبھی چھوڑ نہیں سکتا کیسے لوگ تھے دل تو سلمان فارسی کا تھا کتنے سفر لمبے کر کے بیچارہ آیا تھا رضی اللہ عنہ جگیریں چھوڑ کے آیا تھا اللہ کے رسول اسلام کی تلاش میں اور جب رحمت کائنات کی مہر نبوت کو دیکھا تھا تو پھر چومے بغیر رہ نہ پائے اور چومتے ہی رو پڑے پوچھا سلمان کیا بات ہے اللہ کے رسول کہانی لمبی ہے اس مہر نبوت کے لیے میں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں دل دل تو تو ان کے تھے سعید بن عامر کا تھا مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے کہا بے ہوش کیوں ہوتے ہو کہا جب خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو مجمع میں میں بھی موجود تھا کہا پھر کیا ہوا کہا امیر المومنین آپ نے مردوں کے مسلح ہوتے دیکھے میں نے زندہ خبیب کا مسلح ہوتا دیکھا کوئی چھری سے کاٹ رہا تھا کوئی خنجر سے چوبو رہا تھا آخری لمحات میں کسی نے کہا اور تیری کوئی خواہش تو کہا دو رکت نماز پڑھ لینے دو دو رکت نماز جلدی جلدی نماز پڑھی تو کہا پتہ میں نے جلدی نماز کیوں پڑھی ہے دل تو چاہتا تھا رب سے لمبی ملاقاتیں کرتا مناجات کرتا رب سے گزارشات کرتا رب سے ملاقات مجھے پسند ہے دل تو چاہتا تھا لمبی نماز پڑھتا مگر میں نے مختصر اس لیے کی کہیں تم یہ نہ کہو کہ محمد علیہ السلام کا سپاہی موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہے اور پھر سولی پہ لٹکنے لگے تھے اور دل تو ان کا تھا کہ مکے والوں میں سے کسی نے کہا تھا تو ہبو ان محمد المکانک آج حرمت رسول اللہ کے رسول اسلام کی محبت میں ہم نے کیا کیا کہا تو پسند کرتا ہے اس سولی پہ تیرا نبی ہوتا تیرا رسول ہوتا تو خبیب نے آگے سے کہا لا لا واللہ ما میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ امام کائنات کے پاؤں میں کانٹا چبھے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں دل تو صحابہ کی تھی واقعی وہ اسلام کی شان تھے واقعی وہ اسلام کی پہچان تھے میں تو صاف کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے اور ہم سب کو صحابہ سے محبت ہونی چاہیے رضی اللہ عنہ اجمعین انہوں نے واقعی قربانیاں پیش کی تھیں دل ان کے پاک تھے شجاعتوں کی داستان رقم کرنے والے تھے اپنا سب کچھ رب کی راہ میں قربان کرنے والے تھے میرا ایمان صحابہ میری پہچان صحابہ ہماری شناخت صحابہ ہماری جان صحابہ ہمارا سرمایہ صحابہ ہماری متا صحابہ ہمارا گلشن صحابہ ہمارا چمن صحابہ ہمارا سب کوئی صحابہ میں کہتا ہوں اگر دنیا زمین پر ہے تو آسمان صحابہ دنیا پستی میں ہے تو بلند صحابہ دنیا جھوٹ بولے تو صدیق صحابہ دنیا کفر کا ساتھ دے تو فاروق صحابہ دنیا بے شرم بن جائے تو عثمان صحابہ دنیا بزدل ہو جائے علی حیدر کرار صحابہ دنیا خائن بن جائے امین الامت صحابہ دنیا کفر سے سمجھوتے کر لے خالد کی تلوار صحابہ دنیا کافروں سے آپس میں کمپرومائز کر لے معاذ و معوض صحابہ دنیا گانے گائے میرا بلال صحابہ دنیا دنیا کو پسند کرے مال کو پسند کرے میرا بن عمیر صحابہ سچ کہتا ہوں شمع تھے میرے رسول تو پروانے تھے صحابہ جان تھے میرے رسول تو پیارے تھے صحابہ سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ درخت ہے دنیا تو پھل ہے صحابہ خوشبو رب کی قسم کیا چیز ہے پھول ہے دنیا تو خوشبو ہے صحابہ موسم ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ کرنے ہے دنیا تو سورج ہے صحابہ چاند ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ رب کی قسم جان سے پیارے ہیں صحابہ اس کو قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حساب محبت صحابہ سے پیار صحابہ سے قربانیاں پیش کرنے والے ان کے دل صاف تھے دلوں کا امتحان ہو چکا تھا آؤ اپنے دل کو آج ملامت کر لو آؤ آج اپنے دل کو سمجھا لو اپنے دل کو آج بتا دو کہ تو دنیا کی خاطر ہر تکلیف گوارا کر لیتا ہے یورپ کے ویزے کی خاطر لمبے سفر کر لیتا ہے مارے کھا لیتا ہے تکے کھا لیتا ہے پیسہ دنیا کا کمانا ہو تجھے ہر تکلیف گوارا ہے کام دین کا کرنا ہو تو کوئی تکلیف نہیں لے سکتا اس دل کو سمجھاؤ تیرا دنیا والوں پہ کتنا یقین ہے کوئی وعدہ کرے تو جٹ پہنچتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تیرا خالق پر یقین کیوں نہیں تیرا مالک پر یقین کیوں نہیں اس دل کو سمجھاؤ کیا ہے تیرے پاس کون سی چیز ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں اور اگر نماز ہے اول تو نماز ہے ہی نہیں اگر نماز ہے تو اس دل کو کہو کہ اس نماز میں بھی تو خشو خزو کوئی نہیں صلی مودے اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تھا اس دل کی صفائی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تھا خشوع سے خضوع سے آجی سے انکساری سے دل سے کہو اول تو تلاوت سنتا نہیں قرآن سنتا نہیں اور سن لے تو شوق سے نہیں پڑھتا محبت سے نہیں پڑھتا پیار سے نہیں پڑھتا اس دل سے کہو اول تو عمل کرتا نہیں ہے کردار نبھاتا نہیں اگر عمل کر لے تو عمل کے اندر اخلاص نہیں رب کی رضا نہیں دنیا ہوتی ہے دنیا کا مقابلہ دکھاوا نمود و نمائش ریاکاری ام رابعہ شامیہ کہتی ہیں میں استغفر اللہ بہت پڑھتی ہوں اور جب استغفر اللہ پڑھ لیتی ہوں تو پھر دوبارہ استغفر اللہ شروع کر دیتی ہوں پوچھا یہ کیوں کہا ڈر ہے کہ پتہ نہیں پہلے میں اتنا اخلاص نہیں تھا میں زیادہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں استغفر اللہ پہ استغفر اللہ الحمدللہ کر کے اللہ کو یاد کرتی ہوں پھر دوبارہ الحمدللہ کہتی ہوں کہا دوبارہ کیوں کہتی ہو کہا جو پہلے الحمد الحمدللہ کہنے کی رب نے توفیق دی اس پر بھی میں الحمدللہ کہتی ہوں اللہ کا ذکر کرنے والی اللہ کو یاد کرنے والی اللہ سے محبت کرنے والی اس دل کو کہو تجھے جنت کا شوق ہی نہیں دنیا آگے نکل گئی جنتوں کو لے گی جنتوں کو حاصل کر گئی تو دنیا کے پلاٹوں میں پڑا رہا تو دنیا کی زمینوں میں پڑا رہا تو دنیا کی جگیر میں پڑا رہا تجھے جنت نہیں چاہیے پھر دوست نہیں چاہیے روئے زمین پہ ساری دنیا سے دس گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے گی تسقا میں نئی نین آنیا دوزہ کی آگ تو ڈرتا کیوں نہیں اس سے جہنم کی آگ سے ڈر کے تیرا دل کامتا کیوں نہیں اس دل سے کہو تو لرزتا کیوں نہیں تو گبراتا کیوں نہیں تو سام دیکھ لے تو ڈرے تو بچھو دیکھ لے تو ڈرے اور جہنم میں سام اونٹ جتنے بڑے ہوں گے جہنم میں بچھو کھچر جتنے بڑے ہوں گے آگ جسم کو جلا دے گی راہ کر دے گی کیا بنے گا اس دل کا جہنم کی اندر جا کے اس دل سے کہو تو ایسا کا طالب ہے کہ سکون ملے تجھے تو تو جنت کا سکون کیوں نہیں چاہتا اس دل سے کہو دنیا کے لیے غمزدہ ہوتا ہے تو آخرت کے لیے غمزدہ کیوں نہیں ہوتا افسردہ کیوں نہیں ہوتا ملامت کرو اس دل کو رو لو آج اس دل پہ کنٹرول کر لو دل پہ سمجھا لو اس دل کو تو کیسا ہے اپنوں کے بارے میں تیرے دل میں حسد بھی ہے بغض بھی ہے کینہ بھی ہے نفرت بھی ہے اور کافروں سے سے تیرے تیرے دل دل میں میں یہ رانے ہوتے ہیں شیطان محبت ہوتی ہے یہ کیسا دل ہے اس کو تھوڑا سا رد کر دو اپنی بزتی محسوس کر لے گا کہ میری بزتی ہو گئی ہے مجھے کیوں کہا گیا میری نافرمانی کیوں کی گئی کیوں نہیں میری بات پہ توجہ دی گئی اور آسمان کا رب ہر رات کو آسمان رحمت پہ آتا ہے اور تو توجہ ہی نہیں دیتا یہ دل اب موسم بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے حادثے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موتے واقع ہوتے ہیں مگر یہ دل پھر بھی توبہ نہیں کرتا پھر بھی معافی نہیں مانگتا پھر بھی استغفار نہیں کرتا اس دل کو شوق ہے مال کا پیسے کا دولت کا اس دل کو شوق کیوں نہیں جنت کا جنت کے تقیوں کا جنت کی نعمتوں کا جنت کے آرام کا جنت کے سکون کا اس دل کو شوق ہے بینڈ کا باجے کا بے پردگی کا رقص کا موسیقی کا اس دل کو کیوں نہیں شوق اللہ کے دیدار کا اللہ کے دیدار کا شوق کیوں نہیں اللہ کے دیدار کی چاہت کیوں نہیں وہ جو ہوئی نہ دیرا الا ربیہ نہ دیرا اس دل کو سمجھاؤ اس دل کی صفائی کرو تاکہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے کو سر سے پانی پینے کے قابل ہو جائے عرش کا سایہ لینے کے قابل ہو جائے ورنہ دکے مار کے اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا آؤ احساس پیدا کر کے اس دل کی صفائی کرے اس دل کو دو لے اس دل کو پاک کر لے اس دل کی بھی صفائی لازمی ہے کتنے اللہ کے بندے تھے جو اپنے دلوں کی صفائیاں کرنے والے تھے ساری رات ایک بندہ جاگ رہا ہے پوچھا سوتے کیوں نہیں ہو کیوں تمہیں نیند نہیں آتی کہا اس لیے نہیں سو رہا کہیں میری نماز فجر نہ چھوٹ جائے اس وجہ سے نہیں سو رہے اور ہم جو ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے کھڑکیاں بند کر دو لائٹیں بند کر دو سونا ہے ساری رات اور اس اللہ کے ولی کی کہانی بھی سن لو تابعین کے پہلو میں موجود ہے رو رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے برداشت نہیں ہو رہا تھا روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے لوگوں نے چپ کرایا نہیں چپ ہوتا بڑا کہا چپ کر جو اس کی آنسو تھمتے ہی نہیں روئے جا رہا ہے پوچھا کیوں روتے ہو کوئی گناہ ہو گیا کوئی زنا ہو گیا کوئی قتل کر دیا کوئی کھیلا کوئی سود کھایا کوئی شرک کیا کوئی اللہ کی دشمنی کی غیر اللہ کو پکارا بدت کی کیا کیا تم نے کہتے کیا کچھ نہیں ڈر لگتا ہے کہیں ہو نہ جائے کہیں ہو نہ جائے ابھی گناہ ہوا نہیں ہے اور ہم گناہ کر کر کے تھکتے ہی نہیں گناہ کر کے بھی ہم نہیں روتے گناہ کر کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے کتنے گناہ ہیں ہمارے کتنی نافرمانیاں ہیں ہماری کتنے اللہ کی بغاوتیں ہماری گناہ سے پہلے رونا چاہیے تھا ہم گناہ کے بعد بھی نہیں روتے گناہ سے پہلے ملامت کرنا چاہیے تھا نفس پر کنٹرول اس میری اور نفس صبر کر نفس کو کہو صبر کر بدلہ جنت ملے گا پھر دوست ملے گی سر سے پانی ملے گا صبر کر لے سنم کی آگ سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں جہنم سے دوزک سے بچانا چاہتا ہوں صبر کر لے دنیا گناہ کر رہی ہے تو نہ کر دنیا نافرمانیاں کر رہی ہے تو نہ کر دنیا بغاوتیں کر رہی ہے تو نہ کر دنیا نمازیں چھوڑ رہی ہے تو نہ چھوڑ ابھی وقت ہے ابھی ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ورنہ جب وہ نازیاتی گھر کا ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا یا فرشتے روح کھینچ کے نکالے گا ابھی وقت ہے ورنہ جب اذا بلغت التراقی وکیل من راک اب چالو مجھ کو میں مرنے والا ہوں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی ابھی وقت ہے اس دل کی صفائی کر لو حتی جاہدہم الموت قال رب جی اللہ موقع دے اب میں گناہ نہیں کروں گا مگر ٹائم گزر چکا ہے ابھی وقت ہے اس دل کی صفائی کر لو ورنہ یا قدم تو تھی کاش میں نے بھی کوئی نیکیاں کمائی ہوتی ابھی اس دل کی صفائی کر لو ورنہ یوم یتذکر الانسان وہ له لاہو جب جہنم سامنے آئے گی یوم بجہنم دوزخ کا تو نام ہی سن کے پاؤں تلے سے زمین نکل جانی چاہیے ستر ہزار زنجیریں ایک زنجیر کو ستر ہزار فرشتے نے تھاما ہوگا اور پھر بھی جوش مار رہی ہوگی تمیزو سے پڑے گی فوج جب اس میں گروہ شامل کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تمہارے پاس کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس سے پہلے پہلے اس دل کی صفائی کر لو کہ ایسا نہ ہو آگ لگ جائے کہیں ایسا نہ ہو سانپ نکل آئے ربنا نہ ظالم ظالمون اللہ ایک موقع دے دوبارہ گناہ نہیں کریں گے نافرمانی فرمانی نہیں کریں گے اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ابھی وقت ہے ابھی ٹائم ہے وقت گزر رہا ہے ٹائم گزر رہا ہے پتہ نہیں کس ٹائم دنیا سے جانا پڑ جائے موت آ جائے وقت مقرر ہے آؤ اپنے دل کی صفائی کر لیں اس دل میں منافقت کی بیماری ہے اس دل میں ریاکاری کی بیماری ہے اس دل میں شک و شبہ کی بیماری ہے اس دل میں مایوسیوں کی بیماری ہے اس دل میں بری خواہشات کی بیماری ہے اس دل میں حسد کی بیماری ہے بغض کی بیماری ہے کینا کی بیماری ہے بدگمانی کی بیماری ہے غیر اللہ کے خوف کی بیماری ہے غیر اللہ پہ توکل کی بیماری ہے غیر اللہ کے پوجا کرنے کی بیماری ہے اس اس دل میں اتنی برائیاں ہیں اتنی بیماریاں ہیں اس دل کو صاف کر لو قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن پڑھتے جاؤ کبھی سننا قرآن سعود بن ابراہیم شرائم اللہ کا صلاح البدیر کا کا شیخ ماہر موکل کی کبھی سنو قرآن کی تلاوت کرو اس دل کے زنگ اتر جائیں گے انہا تذکرہ میری بہنوں وقت ضائع نہیں کرنا وقت برباد نہیں کرنا چگلی غیبت حسد بوگت میں نہیں فلمیں گانوں میں نہیں قرآن کی تلاوت قرآن پاک کو پڑھنا دل کی صفائی ہو جائے گی پہلا کام دوسرا کام دل کی صفائی کے لیے قرآن پڑھتے جاؤ اور گناہوں پہ شرمندہ ہوتے جاؤ یہ میرا گناہ وہ میرا گناہ یہ میرا گناہ اتنے گناہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی اپنے گناہوں پہ رونا اپنے گناہوں پہ ندامت دل اس سے بھی صاف ہوتا ہے تیسرا کام توبہ سچے دل سے معافی اللہ کی طرف رجوع وفر اللہ جب سچی توبہ کریں گے یہ دل صاف ہو جائے گا پچھلے سارے گناہ مٹ جائیں گے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا اس دل کی صفائی کے لیے چوتھا کام نیکی کا شوق شوق آگے بڑھنا پہلی صف میں نماز ہر کام میں آگے نیکی کے کام میں آگے خیر کے کام میں آگے دل کی صفائی ہو جائے گی قرآن مجید کی تلاوت دل کی صفائی کرتی ہے اور شرمندگی گناہوں پہ دل کی صفائی کرتی ہے سچی توبہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور نیکیوں کا شوق دل کی صفائی ہوتی ہے اور پانچواں کام جو بڑا اہم ترین ہے وہ ہے رات کی نماز تہجد کی ان اللیلی و مکیلا پانچ نمازیں تو پڑھنی ہیں جب تحجد کے ٹائم اٹھے گی نا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا رب کے سامنے کھڑے ہو کے روئیں گے آنسو بہائیں گے رب کو یاد کریں گے رجل ذکر اللہ خالی وفاظت عینا آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو دل صاف ہو جائے گا تحجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو چاہے دو رکت پڑھ لو چاہے چار رکت پڑھ لو کتنا موقع ملتا ہے کم از کم فجر ہی ہماری پکی ہو جائے گی تحجد کی نماز یہ دل کے زنگ اتارنے والی ہے چھٹی چیز خشیت الہی اللہ کا خوف اللہ کا ڈر خاف مقام ربی جنت اللہ دیکھ رہے اللہ اللہ پکڑ نہ نہ لے سزا دے دے فلمیں دیکھتے موت نہ آ جائے گانے سنتے موت نہ آ جائے گناہ کرتے موت نہ آ جائے نا فرمانی کرتے موت نہ آ جائے ہم سوئے ہوئے ہوں نماز چھوٹ گئی کہیں موت نہ آ جائے خشیت ساتھ ساتویں چیز ہے اور اگر اس دل کی صفائی کرنی ہے تو موت کو بہت زیادہ یاد کرو موت کو بہت زیادہ یاد کرو موت آ جائے گی پکڑا جاؤں گا مر جاؤں گا اس موت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے آٹھویں چیز درود ابراہیم اگر دل کی صفائی چاہتے ہو اللہ علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جتنا دروز زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی دل کی صفائی ہو جائے گی اتنا ہی دل پاک ہو جائے گا اتنا ہی دل دل جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور نمی چیز دل کی صفائی کے لیے یہ عام یہ نصیحت یہ پروگرام نصیحت والا جو ہوتا ہے نصیحت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے یعنی لوب و لذکر اللہ کیا ابھی بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے قرآن سن کے بھی اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن کے بھی حیات طیبہ سن کے بھی جنت کی کہانی سن کے بھی دوزہ کے بارے میں سن کے بھی رب العزت کا سن کے بھی یہ دل پھر بھی پاک نہ ہو پھر اس دل کا فائدہ کوئی نہیں نصیحت سے دل پاک ہوتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے نماز پڑھائی صحابہ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے آپ نے درس دیا فوازنا موعظتا بلیغا ظرفت من العیود وجلت من القلوب اتنا پیارا آواز تھا دل کانپ اٹھا آنکھیں رو پڑی اتنا پیارا باز تھا تو نصیحت سے بھی دل پاک ہوتا ہے یہ نصیحت ہے میرے محترم بھائیو آج بھی آئے ہو کل خود بھی آنا ہے بھائیوں کو لے کے آنا ہے آپ کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے محفل سجائی گئی میں آپ پروگرام کروانے والے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اسی بہانے ہماری شفاعت ہو جائے اسی بہانے ہماری نجات ہو جائے اسی بہانے دنیا دنیا کے پروگرام کرتی تھی ہم دین کے پروگرام کرتے ہیں رب کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کی محبت بیان ہوتی ہے درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اسی وائے شاید اللہ ہماری نجات کر دے تو نصیحت والا نصیحت والی مجلس نصیحت والی محفل سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے اور آخری بات جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ ہے دعا دعا کرنا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ سے پوچھا گیا ہم زیادہ الحمدللہ پڑھیں استغفر اللہ پڑھیں دونوں ہی ذکر صحیح ہیں مگر زیادہ کون سا کریں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب تھا مثال دے کے سمجھایا کہا صاف ستھرے کپڑوں پہ اثر لگانا اچھا لگتا ہے گندے کپڑوں کو تو پہلے دھونا چاہیے الحمدللہ تو پاک صاف لوگوں کے لیے ہے گناہ گاروں کے لیے زیادہ استغفر اللہ ہے ہمیں زیادہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے اللہ سے معافی اللہ سے توبہ اللہ کرو جو آئزی آئے گی انکساری آئے گی اور دعا اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے دل کو پاک رکھنے کے لیے دو دعائیں درس کے آخر میں بتا کے جا رہا ہوں یاد کر لینا بڑی پیاری دعائیں ہیں قرآن مجید کی دعا ربنا لا قلوبنا ربنا لا تذک قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوخاب اللہ ہمارے دلوں کو تو نے صحیح کر دیا اب ان کو ٹیڑا نہ کرنا ان کو خراب نہ کرنا اللہ ان کو راہ حق سے نہ ہٹانا اللہ ان کو دنیا پرست نہ بنانا ربنا ہمارے رب ہم کس کا ترلا کریں بھائیو ہم کس کے دروازے پہ جائیں ہم کس کا دروازہ کٹ کٹائیں اللہ تیرے علاوہ ہمارا کون ہے تو ارحم الرحیمین ہے تو روح بھی تو رحیم بھی تو غفور بھی تو غفار بھی اللہ ہمیں تیرے در کے علاوہ کو در نظر نہیں آتا تیرا ہی در ہے ہمارا اس پہ سر ہے ربنا لا تذ قلوبنا الہی ہمارے دلوں کو خراب نہ کرنا ٹیڑا نہ کرنا دنیا پرس نہ بنانا شیطان کا پجاری نہ بنانا اللہ سے دعا اللہ سے التجا اللہ سے درخواست اللہ کہ اپنی رحمتیں ہیں نا ہمیں عطا کر دے ہم پر نازل فرما دے بے شک تو وہاب ہے تو عطا کرنے والا ہے اتنی پیاری دعا ہے دوسری دعا حدیث میں آتی ہے یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلوبنا علا دینک ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا ہم رہیں تو تیرے دین پہ ہم جیئیں تو تیرے دین پہ ہم دنیا سے جائیں تو تیرے دین پہ ہمارا جینا مرنا تیرے دین کے ساتھ ہو اللہ سے سوال اللہ سے التجا اللہ سے درخواست یہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آپ سب احباب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے کتنے بھائی ساتھی دوست بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عجل عطا فرمائے ہمارے محترم کاری بلال صاحب کافی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اتنے موحدین وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے اللہ مسیح اقسا کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری یافیہ بہن کو رہائی عطا فرمائے کشمیر و افغانستان میں شام یمن فلسطین و عراق میں مالی الجزائر فلپائن میں اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے اللہ شہدہ کی شہادتیں قبول فرمائے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ دین اسلام پر ہمارا خاتمہ کرے اللہ ہمیں دین اسلام ہی کا خادی بنائے اللہ دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل بھی سارے بھائی تشریف لائیں گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ اور اپنے ساتھ بھائیوں کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ رب کی رضا کے لیے میرے لیے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل کا